حضرت ابو عبد الرحمن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا اور یہ شرط لگا دی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھبیس